بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو پچہتر ایک درد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر نماز فرض فرمائی و عقیم الصلاح اور قائم کرو نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جہاد فرض فرمایا کتبہ علیکم القتال فرض کیا گیا تم پر قتال یعنی نماز سے پہلے بھی ایمان ضروری بے ایمان کی نماز نہیں ہوتی اور جہاد سے پہلے بھی ایمان ضروری بے ایمان کا جہاد نہیں ہوتا امید ہے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی اب آئیے اگلی بات کی طرف نماز کے لیے جتنا ایمان ضروری ہے بس اتنا ہی ایمان جہاد کے لیے ضروری ہے جہاد کے لیے کسی الگ اسپیشل ایمان کی ضرورت نہیں بلکہ جتنے ایمان سے نماز ادا ہو جاتی ہے اتنے ایمان سے جہاد بھی ادا ہو جاتا ہے ایک آدمی نماز ادا کر رہا ہے معلوم ہوا کہ وہ خود کو ایمان والا سمجھتا ہے اب اگر اسے جہاد کے لیے کہا جائے تو وہ فوراً اپنے ایمان کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ پہلے میں ایمان بناؤں گا پھر جہاد کروں گا یا پھر جہاد کو مانوں گا تو یہ بڑی خطرناک غلطی اور گمراہی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات بھی آپ کے دل میں اتر گئی ہوگی اب آئیے اگلی بات کی طرف نماز زیادہ افضل ہے یا جہاد اس بات پر تو اہل علم کا اتفاق ہے کہ نماز کی فرضیت بھی قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے اور جہاد بمانہ کتال فی سبیر اللہ کی فرضیت بھی قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے چنانچہ یہ دونوں دین اسلام کے اہم فرائض ہیں ان کا انکار کرنا کفر ہے اور ان کو چھوڑنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے مگر ان دونوں میں سے زیادہ اہم کون سا فریدہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کی وجہ سے جہاد کو نہیں چھوڑا اور کبھی جہاد کی وجہ سے نماز کو نہیں چھوڑا ہاں جہاد کی مشقت میں چند نمازیں قضا ضرور ہوئیں مگر ان کو فوراً بعد میں ادا کر لیا گیا اور ان کے قضا کروانے پر مشرقین کو سخت بد دعا دی گئی جہاد اور نماز کا آپس میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں البتہ دونوں ایک دوسرے کو قوت اور سہولت دیتے ہیں چنانچہ جہاد میں ایسی نماز کی بھی اجازت ہے جو چلنے پھرنے اور لڑنے سے نہیں ٹوٹتی اور دو قسطوں میں ادا ہوتی ہے اسے سرات الخوف کہتے ہیں معلوم ہوا کہ جہاد بھی اہم ہے اور نماز بھی بہت اہم مگر سوال وہی ہے کہ ان دونوں میں سے زیادہ اہم کون سا فریضہ ہے اہل علم کے مختلف اقوال ہیں بندہ کم علم کو جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ نماز جہاد سے زیادہ اہم ہے اور جہاد نماز سے زیادہ افضل ہے واللہ عالم بالصواب اب جب کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ نماز زیادہ اہم ہے تو پھر نماز کے لیے زیادہ ایمان کی ضرورت ہوگی یا جہاد کے لیے اگر آج ہم کسی مسلمان سے کہیں کہ بھائی نماز ادا کرو وہ جواب دے کہ نہیں جی میرا تو ایمان ہی نہیں بنا میں تو کچا مسلمان ہوں پھر میں ایسے کچے ایمان اور اسلام کے ساتھ مسجد میں کیسے جاؤں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں میں پہلے ایمان بناؤں گا پھر نماز ادا کروں گا آپ بتائیے کہ اس آدمی کی بات ٹھیک ہے آپ یہی جواب دیں گے کہ نہیں جی اس کی بات ٹھیک نہیں ہے ایمان لانے کے بعد ایمان بنانے کا سب سے ضروری طریقہ یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرو نماز ادا کرو رمضان کے روزے رکھو زکوٰۃ دو حج کرو جہاد کرو جب تم فرائض کی پابندی کرتے چلے جاؤ گے تو تمہارا ایمان بنتا چلا جائے گا لیکن اگر تم فرائض کو چھوڑ کر ایمان بنانے کی کوشش کرو گے تو قیامت تک تمہارا ایمان نہیں بنے گا نماز اور جہاد سے پہلے ایمان لانے کی ضرورت ہے اب ایمان بنانے کے لیے تمہیں نماز بھی ادا کرنی ہوگی اور جہاد بھی کرنا ہوگا اور یہ کہنا کہ پہلے ایمان بناؤں گا پھر جہاد کروں گا پہلے ایمان بناؤں گا پھر نماز ادا کروں گا یہ بالکل غلط شیطانی وسوسہ ہے جو وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے دل میں ڈالتا ہے دیکھو سورہ حجرات میں واضح اعلان ہو رہا ہے کہ ایمان والے تو صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے یہی لوگ سچے ہیں امید ہے کہ ان شاء اللہ یہ بات بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے اب آئیے اگلی بات کی طرف نماز تب فرض ہوتی ہے جب نماز کا وقت داخل ہو جائے بالکل جہاد بھی اسی وقت فرض ہوتا ہے جب جہاد کا وقت آ جائے مگر یہ کون بتائے گا کہ وقت آیا یا نہیں تو اس میں فطری بات یہ ہے کہ وقت خود آ جاتا ہے نہ وہ کسی کے اعلان کا محتاج ہے اور نہ کسی کی تصدیق کا ہر دن صبح صادق خود آ جاتی ہے سات فجر کی نماز بھی اتر آتی ہے سورج اللہ تعالیٰ کے حکم سے زوال پذیر ہوتا ہے تو زہر آ جاتی ہے اسی طرح جہاد کا وقت بھی خود آ جاتا ہے کسی کے اعلان یا کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہوتی جہاد کے اوقات خود قرآن مجید نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نے طے فرما دیے ہیں اور یہ اوقات ہیں جو ہر زمانے میں آتے رہتے ہیں جس طرح نماز کے اوقات ہر زمانے میں آتے رہتے ہیں اب کسی نے نماز نہ پڑھنی ہو اور وہ فوراً اعلان کر دے کہ جی ہم تو حالات کے بھور میں پھنس گئے ہیں اور ہم اب بنی اسرائیل سے روشنی پائیں گے اور بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کرو اور صرف دو نمازیں ادا کیا کرو ہم چونکہ کچے مسلمان ہیں مسجد نبی سے ہمارے لیے مسجد نبی ہمارے لیے مثال نہیں بن سکتی اس لیے ہمیں بہت دور بہت پیچھے جا کر اپنے لیے مثال ڈور روشنی ڈھونڈنی ہوگی ہمیں بنی اسرائیل کے دور میں داخل ہو کر ان سے سبق پڑھنا ہوگا اور بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ وہ بیو تک قبلہ کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کرو ہم بھی آج سے ہر نماز گھر میں پڑھا کریں گے اور بنی اسرائیل کے لیے چونکہ دو نمازوں کا حکم تھا تو ہم بھی پانچ کی جگہ دو نمازیں پڑھا کریں گے آپ بتائیے کہ یہ بات درست ہے یا غلط اگر غلط ہے تو پھر جہاد سے جان چھڑانے کے لیے خود کو بنی اسرائیل کے زمانے میں کیوں لے جایا جا رہا ہے اگر صحابہ کرام سے مثال اور روشنی لینی ہے تو نماز میں بھی لینی ہوگی اور جہاد میں بھی اور اگر بنی اسرائیل سے روشنی اور مثال لینی ہے تو وہ نماز میں بھی لینی ہوگی اور جہاد میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز کے بارے میں تو صحاب حضرات صحابہ کرام کو مثال بنایا جائے اور جہاد کے بارے میں حضرات صحابہ کرام سے اپنا رشتہ اور تعلق توڑ کر خود کو بنی اسرائیل کا پیروکار بنا لیا جائے بات بالکل واضح ہے حضرات صحابہ کرام کو مثال بنائیں گے تو نماز کا وقت بھی نظر آ جائے گا اور جہاد کا وقت بھی مگر چونکہ جہاد مشکل فریضہ ہے اس لیے لوگ جہاد سے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ابھی جہاد کا وقت نہیں آیا ان سے پوچھا جائے کہ جہاد کا وقت کب آتا ہے کفر بھی موجود ہے اور اس کا فتنہ بھی مسلمانوں پر حملے بھی موجود ہیں اور قبضے بھی شاعر اسلام پر پابندی بھی ہے اور حرمتوں کی پامالی بھی اور ان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کے نزدیک جہاد کا وقت کبھی آ بھی گیا تو آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جہاد کی تیاری تو ہر وقت اور ہر حال میں فرض اور لازم ہے امید ہے انشاءاللہ اللہ یہ بات بھی آپ کے دل و دماغ میں سما گئی ہوگی اب آئیے اگلی بات کی طرف اوپر جو چند باتیں عرض کی گئیں ان کا مقصد کسی کی تنقیص یا توہین نہیں بس دل میں یہ درد اور کڑن ہے کہ کوئی مسلمان اس حال میں نہ مرے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کا منکر ہو قرآن مجید کی ایک ہزار کے لگ بھگ جہادی آیات کا انکار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی سیرت کا انکار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں جہادی احادیث کا انکار اسلام کے ان غزوات کا انکار جن پر قرآن مجید نے صورت نازل فرمائی کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی آنکھیں بھی نہیں دیں کہ مسلمانوں کو وہ تلوار نظر آ جائے جو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں اٹھائی اور چلائی کیا مسلمانوں کی آنکھیں اس خون کو نہیں دیکھ رہی جو جہاد میں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ٹپکا اگر یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے تو بات ہی ختم آپ ان لوگوں کا کیوں اعتبار کرتے ہیں جو آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کے عملی مخالف ہیں ذرا دل پر ہاتھ رکھیں اگر اسلحہ اٹھانا ہر حال میں دہشت گردی ہے تو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلحہ اٹھایا جو اسلحہ چلایا جو اسلحہ سکھایا جو اسلحہ خریدا جو اسلحہ سجایا جو اسلحہ بنایا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اے مسلمانوں آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں گیارہ تلواریں تھیں تو وہ لوگ آپ کی کس طرح سے درست رہنمائی کر سکتے ہیں جو دن رات تلوار اور اسلحہ کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں اور نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کو بھی اپنے لیے مثال نہیں سمجھتے کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں نکلنا بار بار نکلنا اور زخم کھانا یہ امت کے لیے نہیں تھا کیا یہ امت کے لیے مثال نہیں ہے تو کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ سب کچھ فضول تھا اے مسلمانوں میڈیا شوبز اور کرکٹ کی بدبو سے باہر نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات مبارک کو پڑھو انہی غزوات کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے اس و حسنہ اور بہترین مثال بنایا ہے ٹھیک ہے آپ جہاد نہیں کر سکتے تو اس پر توبہ استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے مدد اور توفیق مانگو اور دل میں شرمندگی اور ندامت اختیار کرو مگر یہ کون سا دین ہے کہ خود کو کچا مسلمان کہہ کر جہاد کا انکار کرو اور پھر اپنے کارناموں پر فخر بھی کرو اور خود کو سب سے افضل اور اعلیٰ بھی سمجھو ہائے کاش ہائے کاش ہائے کاش کوئی مسلمان کتال سبیر اللہ کی فرضیت کا انکار نہ کرے بس یہی درد ہے یہی فکر ہے اور اسی کے لیے یہ چند باتیں لکھی ہیں یا اللہ قبول فرما یا اللہ ہم سب پر رحم فرما آمین یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ